جنہوں نے کبھی لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا جنہوں نے کبھی جنگ کی نیت ہی نہیں کی جو کبھی رب کو جان دینے کا تصور بھی نہیں کیا بلکہ خدا نہ اس حدیث کے مستاق ہیں نبی نے فرمایا جو خود بھی لڑنے نہیں جائے گا لڑنے کی نیت بھی نہیں ہوگی یہ شخص منافقت کی موت مرے گا تاڑیاں سفید ہو گئی تم میدان میں نہیں گئے آئندہ بھی نہیں جانا چاہتے ہو صرف بہانے بناتے ہو اگر تمہاری شرطوں کے مطابق بھی جہاد شروع ہو جائے چلو کشمیر کا کا جہاد جہاد ایجنسی ہو گیا افغانستان کا جہاد غلط جہاد ہو گیا اگر تمہاری مرضی کا جہاد بھی شروع ہو جائے تم نہیں جاؤ گے تمہیں تو دو قدم چل نہیں سکتے ہو تم تو پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے ہو تم تو گولی کی آواز سن نہیں سکتے ہو تم تو بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے ہو تم تو بچوں سے ہٹ نہیں سکتے ہو جو لڑنا جانتے جو مرنا نہیں جانتے وہ تو ہر کسی سے ڈریں گے لیکن جنہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لڑنے جا سکتے ہیں ہم کافروں کی آنکھوں کے رکھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں جو میدان میں جا کے گولی کی آواز سن چکے ہیں بم کی آواز سن چکے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی طاقت لاؤ وہ کہتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں اور وجہ کیا ہے تمہارے پاس طاقت کیا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فلم تخت کافروں کو نہیں مارتے ہو اللہ ان کافروں